چاند چمکتا دمکتا صبح کو وہ بھی غروب ہو گیا صبح شروع ہوا کہا کہ شاید یہ ہمارا گھر ہے کیونکہ یہ چمکتا ہے پلم ماں پلم میرے کو ہو گیا کہا کہ نہیں لا ہے گزارے اور اللہ بھائی کو لا کہ جو فنا ہونے والے جن میں تغیر آ جاتا ہے وہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا فرمایا کہ ان میں بجا کی سماوا کی اور کہانی کو ممانا اپنے مشرقین میں سے طالبین میں سے میں نہیں کروں گا میں اس ذات کی طرف اپنی چہرہ کرتا ہوں اپنا قبلہ کرتا ہوں اپنا دل کرتا ہوں فطر سم کا جس نے سب کو یہ بنایا ہے ان کا بھی کوئی خاص ایک صحابی تھے بدلی صحابی تھے بدلی وہ ہوتے ہیں جو گاؤں رہنے والے ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام کی نورانیت سے ایسی ان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب ان سے باتیں کہلوائی حکمت کی ایک صحابی نے رات کو ستاروں کو دیکھ کے کہا کیا سمائی نجم ان لکی و مفا اللہ کہا کہ اے آسمانوں اور ستاروں تمہارا کوئی نہ کوئی رب ہے ان لکی اب و ہے تمہارا کوئی رب اور بنانے والا ہے اللہ اللہ عملے شاہدہ میری مفرت کر صبح کو جب حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت نے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اس کلندے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مفرت کا پروانہ جاری کر بخش دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اللہ کو پہچاننا اپنے خالق کو پہچاننا یہ تمیز اور یہ عقل رکھی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کافر کیسے جو ہے وہ جنت میں جائے کیونکہ اس تک اسلام پہنچا نہیں یہ نہیں اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کو مان لے کہ اللہ ہے کوئی بنانے والا ہے اور اللہ ایک ہے اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں اچھا اب شرکت میں بھی جو ہے وہ پہلے مکہ مکرمہ کے زیادہ تر وہ ہوا کرتے تھے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ میں بتوں کو بھی مانتے تھے اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اور معبودوں کا بھی کو بھی شریک جانتے ہیں یہ مشرق کہلاتے ہیں تو اس میں بھی عقل سے عقل استعمال کرنے سے آدمی اس پر پہنچ سکتا ہے کہ بھائی پورے نظام کائنات ہے یعنی ایک مملکت میں اگر دو وزیر اعظم ہو جائیں لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ کچھ چاہے گا وہ کچھ چاہے گا تو یہ بھی عقل کے خلاف ہے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی زبردست طاقت اور قدرت والی طاقت ہے جو اکیلا ہے اس نظام کو چلانے میں یہ سورج اور چار ستارے برت تھا برت سے اپنے دائرے میں ہیں ایک جگہ برابر ادھر سے یعنی سورج جو ہے وہ پورے سال میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتا آج اس دن سورج نکلنے کا وقت ہے ٹھیک ایک سال بعد اس دن اسی وقت نکلے گا سورج اس کون چلا رہا ہے اس نظام کو ٹھیک ٹھیک کون چلا رہا ہے بالکل صحیح صحیح تاکہ یہ سیارے یہ ستارے اور یہ اجسام بڑے بڑے جو آسمان میں کہہ رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو اگر دو ہوتے نوزو گرزا تو وہ کچھ نظام سے چلا رہا ہوتا دوسرا اور ایک کچھ نظام سے چلا رہا ہوتا تو نتیجہ آپس میں پسندوں ایسے ہی کائنات کے جتنے بھی نظام ہیں وہ ایک آدمی کو اختیار رہتا ہے اس کے اندر انڈر میں لوگ ہوتے ہیں محکوم ہوتے ہیں تو ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور فرشتوں کو مقرر فرمایا کچھ نظام ان کے ہاتھ میں دے دیا لیکن اختیار حقیقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کوئی کرے کہ یہ کافر جو ہے ان کو تو اسلام پہنچا نہیں تو نوز بلّہ بازی لوگوں کے احتیاط تھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے نوز بلّہ کے ان کو اسلام تو پہنچا ہی نہیں ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اور فطرت سلیمہ میں رکھی ہے بات اپنے خالد کو پہچاننے کی اپنے پالنے والے کو پہچاننے کی تو یہی ساری نشانیاں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹک کرنٹ ہے ایک بادل میں پازیٹو چارج ہے اور ایک بادل میں نیگیٹو چارج ہے تو وہ آپس میں اپوزٹ چارجز اٹریکٹ کی جگہ یہ سائنس کا اصول ہے ہے نا اسی طرح میگنیٹ ہے opposite poles attract each other same poles repel each other ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں آپ کو ٹاپک اور پھر آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ کروڑوں وولٹ کا اس کے اندر طاقت ہوتی ہے جو انسان کو کیپچر کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے تو اتنی طاقت کون پیدا کرتا ہے اتنا چارج کون پیدا کرتا ہے پھر بادل کو ایک پازیٹو اور نیگیٹو چارج کا جو قانون ہے یہ بنانے والا کون ہے اور یہ قانون بنانے والا کون ہے کہ ان لائک پولس جگہ یہ قانون کون بنانے والا ہے ہاں تو سائنسدانوں سے کوئی پوچھے کہ تم نے پیدا کیا تمہارے پاپ نے پیدا کیا تمہارے دادا نے پیدا کیا یہ چارج کس نے بنایا اللہ نے بنایا ایسے ہی اتنا پانی زمین سے اٹھانا سمندر کے اوپر سورج چمکتا ہے آپ اتاب سے گرمی برساتا ہے کروڑوں میل دور کے فاصلے سے اتنی گرمی ہو ہے کہ وہ پانی بخارات بن کر سمندر کا اوپر اٹھتا ہے اور پھر وہ پانی کروڑوں ٹن پانی کروڑوں ٹن اور وہ آسمان سے کھانے ہوئے جبکہ ایک رومال آپ ہوا میں نہیں تھام سکتے پورے کا پورا یعنی کروڑوں ٹن پانی بادلوں کی صورت میں آسمان پہ کون تھامے ہوئے ہیں اور پھر اس کو کس جگہ برسانا ہے کتنا برسانا ہے کتنی دفعہ بادل ہمارے سر سے گزر جاتے ہیں برستے نہیں تھامے ہوئے ہیں اب ان کو جہاں برسنا ہے اوپر والا اس کا نظام چلا رہا ہے فلاں جگہ جا کے برسنا ہے یہ سب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے طور پر رکھی ہوئی ہے سورج چاند ستارے کائنات ہر چیز میں جہاں جہاں دیکھو اللہ کی نشانیاں ایک بزرگ نے فرمایا نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے انہیں نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے خیرت کے سامنے اب تک ہزار آ گئی کہتے ہیں عقل پرستی ہوئی یہی جو کفار اپنی آنکھیں لگاتے ہیں الٹی سیدھی اور بکواس بھی کرتے ہیں اور بازے دہلی بھی ہوتے ہیں وہ بھی الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں جیسے ایک دریا مولوی صاحب کو کہا کہ آپ لوگ خواہ کہیں کی سب باتیں کرتے ہیں سارا نظام میگنیٹک ہے نتیج کے ذریعے چل رہا ہے سب چیزیں جیسے وہ ان like poles repelling each other ہے نا تو یہ ان لائک پولس ہیں تو چاند اپنی جگہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور سورج سورج بھی ان لائک ہے تو اس کی طرف چاند ادھر بھی نہیں جا سکتا کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی تو مولوی صاحب نے کیا کیا کہ وہ ہاتھ میں ڈاٹھی تھی اور سب کے دیکھا تو اس نے کہا دیکھا مولویوں کو کہ جب جواب نہیں آتا تو ایسے حد تک جاہرانہ کام کرتے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا کہا آپ نے تو لاٹھی میں سر پہ مار دی اور آپ کہہ رہے کچھ نہیں کیا کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا دراصل سارا نظام مقصد دیتی ہے تو میری لاٹھی میں بھی میگنیٹ تھا اور تمہاری کھوپڑی میں بھی میگنیٹ تھا تو میری لاٹھی جو ہے وہ چڑھ کے تمہاری کھوپڑی پہ آپ میگنیٹ نے کھینچ لی اور کہا کہ تو شکر کرو کہ تمہاری کھوپڑی کا میگنیٹ طاقتور تھا اور میری لاٹھی کا کمزور تھا تو میری لاٹھی تم تمہارے سر پر پڑی اگر میری لاٹھی میں میگنیٹ طاقتور ہوتا تو تمہاری کھوپڑی اتر کے میری لاٹھی پہ آ جاتی تو کار ان کو جواب مل گیا کہ واقعی اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے اس کو کہتے ہیں لڑنے یعنی جب کوئی مستقل بکواس کیے جائے دین کے خلاف یا بزرگوں کے خلاف یا تو ان کو پھر یہ لٹ استعمال کیا جاتا ان کا جواب یہ ہوتا ہے جوتا اور اس سے پھر ان کی بات آنی ہوتی ہے سمجھ میں تو آ جاتی ہے تو یہ ہے سب چیز اچھا میں نے کل بھی وہاں گاندھی نے ذکر کی دو تفصیلات کی تو میں نے سوچا کہ مہینے میں ایک مجلس ہر جگہ ذکر کی ہونی چاہیے تو آج میں نے سوچا کہ آج یہاں بھی تو طریقہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک تصویر کلم شریف کی پڑ جاتی ہے اور لا الہ الا اللہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی حجاب نہیں ہے کوئی پردہ نہیں جیسے ہی بندہ لا الہ الہ کہتا ہے لا الا اللہ کہتا ہے اس کی لا الہ الا اللہ سیدھی ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعظم سے ہی آگے بڑھ جاتی ہے اللہ سے ملاقات میں کبھی سے باق میں تو اس تصور سے ہم پڑھیں کہ لا الہ جب ہم کہیں تو ہم اس یہ تصور رکھیں کہ ہماری لا الہ عرش اعظم تک پہنچ رہی اور عل اللہ کہتے ہوئے یہ تصور کریں کہ نور کا ایک ستون عرش اعظم سے نکل رہا ہے اور قلب میں داخل ہو رہا ہے زیادہ دماغ پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہلکا سا تصور رکھیں گے اور دس پندرہ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ کے کر قلب کو مکمل کر صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کے میں یہ بھی ہے کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانی اٹھائے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشہیر میں انشاء فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی سو مرتبہ کرنا پڑے گا اب اس کے بعد نہ تو نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے اور چوری ڈاکہ شراب سب کچھ گناہ کر رہا ہے تو بھی کیا اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس کو میں اس حالت میں اٹھاؤں گا کہ اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کو لا جائے گی وہ بندے کو گناہوں میں مبتلا ہونے نہیں گے پھر اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کی توفیق کو دی جائے اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائے کیونکہ اللہ کو لاز نہیں ہٹانے تانے فرمایا جو بندہ مرتبہ تباہی کہے گا تو ضرور اس کو اس کے ساتھ یہ ہوگا تو رسول نے فرمایا ہے تو ضرور ایسا ہوگا تو جو آدمی پابندی سے اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے خبرات ظاہر بھی ہوں گے اور درمیان دس دس پندرہ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی بات کرنے کو مکمل کرنا ہے اسی طرح دوسری تجویز میں ذات کیا تو وہ جب وہ پڑھیں گے پھر اس کا طریقہ بتا دیں گے درمیان میں جو ہے فائد صاحب کے تین اشعار ہیں ہمارے حضرت بھی پڑھتے تھے مناجات کے ہیں تو وہ بھی پڑھ لوں گا تاکہ اس سے جو ہے وہ مفہوم بھی واضح ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرنا ہے کچھ لے نہیں گئے اچھا جلدی ذکر کریں تو درمیانی نماز ہو بہت تیز بھی نہ ہو اور اتنی بھی نہ ہو بس اتنی مدم سی آواز ہو جو اپنے کانوں کو جس کو بن ہٹ کہتے ہیں معتدل آواز ایک جگہ سوسائٹی میں اپنے ٹہلنے گئے رات کے وقت بارہ ساڑھے بارہ بجے اللہ اللہ اتنی زور زور سے اور کوئی صاحب نعرے مار رہے تھے سوسائٹی کو ہلایا ہوتا یہ غیر معتدل طریقہ ہے دین ہمارا بالکل اعتدار ہر معاملے میں اعتدال ہے بجائے اس کے ہر کتاب دائیں جانب کو ایسے اور پھر واپس آ لا لا اللہ لا الا اللہ لا اللہ لا الہ لا اللہ نصیحت فرمائی کہ آپ دنیا سے کٹ جائے یعنی تعلق ماں کے وزن سے بالکل خالی کرنے سے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جنگل میں نکل جائیں بلکہ دل کے اندر اللہ ہی اللہ ہر معاملے میں پہلے نظر اللہ پہ جائے یعنی اب جو میں کام کرنے والا ہوں اس کام کو کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے اور کیسے پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام اس کام کو کیسے کیا ان اس معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات تھی کیسے اس کام کو کرنا ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض تو ہے جو میں کام کرنے والا ہوں اس بات سے اس معاملے سے اس گفتگو سے اس قول سے اس پیڑ سے اس نیت سے اللہ ناراض سنیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ جنرل کرتا کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں مخلوق کی پرواہ نہ کرے اللہ کو نہ بھولا ہر معاملے میں سب سے پہلی نظر اللہ پہ ہے تو فرمایا کہ دل میرا ہو جائے دل پیسہ ہے دل میں بس اللہ ہی اللہ تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو میرے تن میں بجا میرے تن میں بجائے گل درد درد درد ہو ہو دل دل میں نے ویچے پڑھا اور میرے تن میں بجائے آبو گل اب کسی نے مجھ سے جب میں نے مفہوم بیان کیا اس کا پھر ان کو سمجھ میں آیا ورنہ برسوں سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تن میں کوئی چیز بجائے آبو گل یعنی پانی اور مٹی میرے تن میں بجائے گورنمنٹ نے بہت شکریہ ادا کیا ہے برسوں سے میں اشکال میں تھا کہ یہ بجا کیا چیز بجانے والی کیا چیز ہے اس میں کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ تو اچھا ہوا کہ شیر پڑھا اور اس کا پھر مفہوم بھی جان ہو گیا بجائے کا مطلب یعنی بجائے اس کے کہ میرے تن میں جو ہے یہ پانی مٹی کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے سونا چاندی بنگلے گاڑیاں وزارت کی کرسیاں اور عیش و عشرت کے سامان سب مٹی کے ہیں پانی مٹی ہے دھوکہ ہے آج بھی ہے وہ پڑھ رہے تھے سورہ ہے سورہ سورج ہے سورہ ہو سے پہلے بہرحال اس میں تھا کہ نمک دنیا لڑے گوں و ہوں یہ پوری آیت ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو جان لو یہ سب کا کود نہ کچھ بھی نہیں ہے نا وہ تقاض پوری آیت ہے اس وقت مفہوم ہے کہ یہ مال اور اولاد اور یہ سب چیز جو ہے یہ سب کے سب یہ دنیا کی رنگین ہے ایک میں پھنسنا ہے تو بس یہی درخواست خواجہ صاحب کر رہے ہیں اب میرے سدنے بجائے آپ کے درد دل ہو درد دل ہو درد دل میرے دل میں آپ کی محبت کا غم ہو آپ کی محبت ہو بس اور کچھ نہیں چاہتا دل میں نہ بتاؤ ہو باہر باہر ہو جیسے مولانا رومی نے بنا ہے کہ کشتی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے پانی نہیں ہوگا تو کشتی بیکار ہے کشتی پانی میں تو چلتی ہے نا لیکن پانی نہ ہوگا تو کشتی کیسے چلے گی تو یہ دنیا نیچے پانی کے ہے کہ ہماری کشتی جو چلنے کا ذریعہ ہے ایسے مال ہوگا تب تو روٹی کھائے گا مال ہی نہیں ہوگا تو کیا کرے گا ایسے مال ہوگا تو دوسرے اپنے اسباب راحت کیسے حاصل کرے گا مال نہ ہوگا اچھا۔ تو اس لیے مال کا ہونا تو مانتے ہیں مسلم ضروری ہے لیکن مال کی لالچ مال کے حرف اور سے دنیا میں اس قدر مشغول ہو جانا کہ اللہ کو بلا دینا اور فرائض سے غفلت اور اللہ کی محبت سیکھنے سے غفلت یہ سب چیز نہ تو باہر باہر ہے حضرت فرما دیتے ہیں کہ کار بھی ہو کاروبار بھی ہو لیکن دل میں یار دنیا دل میں رکھنے کی چیز نہیں جس طرح پانی کشتی میں نہیں رکھا جاتا کشتی کے باہر رہتا ہے کشتی جب تک پانی کا پانی جب تک کشتی کے باہر باہر رہتا ہے تو کشتی کو پھیلنے کا کام دیتا ہے اور پر کشتی کے اندر آ جائے گا تو کیا ہوگا کشتی ٹوٹ جائے گی تو دل میں اگر دنیا کی محبت آ گئی تو ہمارے ایمان کی کشتی ٹوٹ جائے گی یہ ہے اس لیے فرما رہے ہیں کہ اور میرے تن میں بجائے آب و کل اور میرے تن میں بجائے آب و کل درد دل ہو درد دل ہو درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے کسی قسم کی توقع بھی نہ ہو اور نہ ہی کیونکہ یہ سب موقع ہے یہ سب خود سہارا تلاش کر ان کو کچھ سہاروں کی ضرورت ہے جو بے سہارا ہو وہ کیا کیا سہارا دے گا ہمارا ایک ہی سہارا ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں سوا تیرے کوئی ہمارا اللہ ہی ہے ہمارا تو بس اور میں کیا ہے کہ غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے غیر سے توقع بالکل ختم ہو جائے مخلوق سے توقع بالکل ختم ہو جائے ایک آتی سے سہارا ہمارا بن جائے آسرا بن جائے بس غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جگر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جگر یعنی آپ کی فرما برداری اور آپ کی تابے داری جو ہے میرے لیے اولین ترجیح بن جائے یعنی آپ کی تابے داری کے ساتھ ساتھ جو بھی کام ہو آپ کی دعوے داری کے ساتھ نافرمانی کے ساتھ جو کام ہو میں اس کو نہیں کروں گا کرنا اور میرے تن میں بجائے گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر لال لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الہ الا الا الا اللہ اللہ اللہ لا لا لا الہ الا اللہ لا الہ لا لا لم لا سب در لڑ الله لا إله إلا الله لا رات یہ اللہ کا نام اس طرح دیں گے یہ تصور کریں گے کہ ایک زبان میرے منہ میں ہے ایک زبان میرے قلب میں بھی ہے دونوں سے اللہ نکل رہا ہے اور درمیان میں میں پھر تھوڑے سے اشعار پڑھ لوں گا اشعار سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے یہ حضرت نے فرمایا ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ جو بھی عبادت کرو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی نیت کرو تلاوت کر رہے ہو تو اللہ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرمائیں گے جب دیکھیں گے کہ میرا کلام پڑھا ہے ایک دنیا کی بھی مثال ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کی کتابیں بہت زیادہ پڑھتا ہے تو اس سے مال ہوتا ہے کہ میں آپ کی کتابیں بہت پڑھتا ہوں محبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو جان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جب کوئی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے میرا کلام پڑھ رہا ہے تو یہ محبت میں اضافہ ہے محبت کے حصول کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرمائے دیکھیں گے میرا بندہ میرا کلام پڑھ اور قرآن پاک پڑھنے کے تین فائدے ہیں ان میں سے یہی ہے ایک تو یہ کہ دلوں کا دم دور ہوتا ہے تلاوت کرنے سے دوسرے کہ ہر ہر پر دس نیکی ملتی ہے اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو جو بھی عبادت کریں چاہے نماز ہی پڑھیں اس میں بھی یہی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے مل جائے تو انشاءاللہ اس عبادت کا مزہ بھی بڑھ جائے گا محبت بھی عطا ہوگی تو بس اللہ کا نام جو ہے اسی نیت سے لینا ہے کہ اللہ کی محبت ہم کو مل جائے کیونکہ قرآن پاک میں ہے پن پورش اس ہے نا کہ اپنے رب کا نام لیجیے اور ذکر جو ہے تب اس میں شرط ہے تکرار تو ذکر جب کرتے ہیں آدمی تو ایک دفعہ کہ خاموش ہو گیا تو اس کو تو ذکر نہیں کریں گے ذکر تو تکرار اس میں شرط ہے تو یہ ہے کہ یہاں سے یہ اللہ کا نام لینا بھی ثابت ہے کیونکہ ربک رب جو ہے پالنے والا ہے اور رب کا نام ہے اللہ تو ہم اللہ کو پکاریں اللہ جب پالنے والے کو پکاریں گے تو پالنے والے کو محبت کیوں نہ ہوگی جب کوئی بچہ روتا ہے اماں اماں کرتا ہے اماں کو محبت نہیں آتی تو وہ پالنے والے ہیں ان کو اپنے بندے سے کوئی بے اتنا محبت آتی ہے کہ بندہ اس کو پکار رہا حالت فرما دیتے کہ پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے اور گھر میں کوئی بلی ہی پال لو کوئی جانور پال لو اس سے کتنی محبت ہو جاتی ہے تو پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے ہوتی ہے بلی کو ایک دفعہ دودھ پلا دو پھر وہ دروازہ چھوڑے گی نہیں ہر وقت آپ کے پیروں میں لوٹتی رہے گی رگڑتی رہے گی کبھی تو ملائے گی کبھی کچھ کرے گی تو جب جانور میں یہ خاصیت ہے تو بندہ سے پھر بندہ ہے اور اللہ ہوتا ہے اللہ جل جلالہ دیکھیے حضرت نے ابھی واقعہ سنا ہے فرمایا کہ ایک ایک چھوٹا سا بچہ تھا بالکل ابھی پیدا ہی ہوا تھا کہ اس کا باپ کہیں باہر چلا گیا مزدوری کام وام کے لیے پیسہ کمانے کے لیے اب وہ بہت عرصہ ہو گیا پندرہ بیس سال ہو گئے باہر نوکری پہ پیسہ جمع کرتا رہا گھر بھیجتا رہا بچہ بڑا ہوتا رہا کہیں پڑھائی بھی کر لیا بھی کر لیا اور پیسہ جو جمع ہوا اس کا مکان وکان بنا لیا اچھا سب کرتے ہیں یہاں پہ نا سارے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بیچتے رہتے ہیں اور گھر والے جو ہے اس کو مکان وکان میں اس میں بنا بنو کے سب چیز خرید لیتے ہیں پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ بھائی ہمارا بچہ اچھا کیسا ویسا ہو گیا ہے تو آ جاتا ہے تو وہ بچہ بالکل چھوٹا سا تھا اس کا باپ چلا گیا مزدوری پہ اب جب پندرہ بیس سال ہو گئے اب بچے نے تو باپ کو دیکھا نہیں معلوم نہیں باپ کیسا ہے تو پھر اس نے فون کیا کہ ہم آ رہے ہیں فلاں دن اور فلاں فلیٹ تو بچے بہت خوش ابا آ رہے ہیں ابا سے ملیں گے اور دل میں ایک جوش محبت ہے کہ ابا نے ہمارے لیے اتنی قربانی دی ہے باہر کام کرتے رہے پیسہ یہاں بیچتے رہے اپنے تن پہ بھی نہیں لگایا اور یہاں ہم کو اچھے حال دے رکھا محنت مزدوری کرتے تو بڑے محبت اور اس سے کیا تو جانے لگا تو محلے کے ایک بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹا تم جاتے رہے ہو تم اپنے باپ کو پہچانو گے کیسے تو اس نے کہا یہ بات تو ہے تو اس نے کہا تم مجھے ساتھ لے چلو میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں تمہیں بتا دوں ٹھیک ساتھ لے چلے اب جب وہاں اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پہ وہ انتظار کر رہے ہیں اور لوگ مسافر آ رہے ہیں تو اتنی دیر میں وہ بڑے میاں جو ساتھ گئے تھے ان کو سمجھے کی حاجت لگ گئی تو وہ انہوں نے کہا بیٹا میں ابھی آتا ہوں جب یہ گئے گھر سے بڑے میاں آ رہے ہیں بڑے میاں نے دیکھا کہ ایک جوان کھڑا ہے اس سے کہا بیٹا یہ میرا سامان ہے ذرا گاڑی تک پہنچا دوں اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے میں تو اپنے باپ کو لے جایا ہوں آپ کی میں اس خدمت میں لگا تو میرا باپ مجھے ڈھونڈے گا پریشان ہوگا میں وہاں سے جانتا ہوں آپ کے کام نہیں آ سکتا بڑے میاں بیچارے افسردہ ہو گئے کتنی دیر میں وہی بڑے میاں جو محلے سے لے گئے وہ آ گئے تو سب بات چیت سن رہے سن رہے تھے دور سے تو کہا کہ ارے یہی تو تمہارے باپ اب جیسے ہی اس لڑکے کو پتا چلا کہ یہی میرا باپ ہے تو آپ تو بڑا معافی مانگے لگا معاف کر دیجیے آپ کو پہچانتا نہیں تھا اور اب تو آپ کا سامان کیا اگر میرے بس میں ہوا تو آپ کو بھی اپنے قبضوں پہ میں بٹھا کے پہنچاؤں گا تو پہچان ہو گئی محبت ہو گئی تو مارفت سے محبت پیدا ہے تو یہ بار بار جس ایک آدمی ذکر کرے گا اللہ کو یاد کرے گا اس سے محبت پیدا ہے اللہ کا نام لینے سے محبت پیدا ہوگی آپ بتائیں گے راجمو ہاں دم نبو راج را دے پم راج را دے مولانا رومی کے ساتھ ہی ہیں کچھ اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ایسی جگہ آ کرتا ہوں کہ جہاں سوا آپ کے کوئی سوا آسمان کے کوئی سننے والا نہیں یعنی اللہ کے سوا اور راز راج رہے خدا بحرم ہو اللہ کے سوا میرے دل کے راز سے راز محبت سے کوئی واقف نہیں تو میں ایسی جگہ اللہ کو یاد کرتا ہوں جہاں سوا زمین آسمان کی کوئی سننے والا کوئی مخلوق نہیں خدا میں جمنا گو اللہ جی شی نسک نام اللہ جی شی نسک نیر و شکر می شب جانم تمام اپنے کہ اللہ اللہ اللہ کیا میٹھا آپ کا نام کیا شی نام ہے آپ کا کہ جب آپ کا نام لیتا ہوں تو میرا پال پال شہد کا دریا بنتا ہے بال پال جو ہے میرے زمین و آسمان جو ہے یہ دودھ اور شکل سے بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں میری جان میں گویا تو وہ نا روح افزا بھول گیا روح افزا بھول گیا کیا مزہ ہے آپ کے نام اس لیے کہ خالص ہے تمام لذات کا دونوں جہان کی لذات کا خالص دنیا کی بھی لذات کا خالص جنت کی بھی لذات کا خالص جنت کا بھی خالص تو کہاں خالق اور کہاں مخلوق مخلوق میں کہاں وہ لذت ہو سکتی ہے جو پیدا کرنے والی اس کو میرے حضرت نے فرمایا ارے یارو جو خالق کو شکر کا اور جمال شمس کا نور قمر ارے جو ساری دنیا کی شکل پیدا کرتا ہے وہ زیادہ میٹھا ہوگا یا یہ شکل میٹھی ہوگی ساری دنیا کی شکل پیدا سارے گنوں میں گنوں کے رس میں مٹھاس پیدا کرنے والا وہ زیادہ میٹھا ہوگا اے دن کی شکل خوش کر یا آ شکل کر اے دن یہ بتا یہ شکل زیادہ کی ہے یہ شکل کا پیدا کرنے والا زیادہ اس کو میرے حضرت نے فرمایا ارے یارو جو خالق ہو شکل کا اور جمال شمس کا نور قمر کا یہ سورج جو آپ حساب سے چمک رہا ہے یہ اس کی یہ روشنی جو ہے سورج کی یہ زیادہ روشن ہے یا اس کی روشنی پیدا کرنے والا زیادہ روشن اس کا نور زیادہ ہے جمال شمس کا نور قمر کا نلزت پوچھ پھر فکرے ارے آبوشان یہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پایا جو حالت دل میں آ گیا تو دونوں جہاں سے بڑھ کر مزہ آنا ضروری ہے لازم میں یہ نہیں اس برابری نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں بدم یق الرو کو ہمارا کوئی برابری کرنے والا تو کیا قریب قریب بھی کوئی نہیں ہمارے برابری تو دور کی بات ہے تو حالت جب حالت لذا کے کائنات ہے دونوں جہان کے لذا کا پیدا کرنے والا وہ جب دل میں آ جائے گا تو پھر تو میری یعنی مخلوق کی تو کوئی حیثیت اس کو بتایا کہ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پاتے کہ بھائی یاد اور وہ شاید دو جہاں سے دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ گیا یہ ملتی ہے دولت جب کسی کو اپنے قلب کی صفائی کرے قلب کے اندر ہمارے جو اخلاق رضیلا کے کیل کانٹے اس سے بادنی گناہوں سے صفائی کے بعد حب دنیا اور حسد کی بیماری بدگمانی کی بیماری اور دوست کی بیماری اور تکبر کی بیماری حجب کی بیماری بج کی بیماری غیبت کی کم بیماری سب بات ہی ہے ان سے جب کالج جس کی صفائی ہوتی جائے گی اللہ کے منہ سے دل اتنا ہی منور ہوتا چلا جائے گا اور اتنا ہی لذت اس کو اللہ کے نام کیا اللہ اللہ شیر نام شیر شکر جانم تمام نارے جان نستا آئے دم نارے آئد جاناشنی آئے دم تاوت جانا سنی آئے دم دم تاوت جانا سنی آئے آپ کہہ رہے ہیں کہ نعرہ مستانہ یعنی اللہ اللہ آپ کی محبت میں مجھے آپ کا نام لینا آپ کو پکار نعرہ مستانہ اس کو محبت سے آپ کا نام لینا مجھے اتنا عزیز ہے اتنا لذیذ ہے کہ اللہ تا ابد جانا چنی بھی یہ آئلہ ابد تک مجھے مجھ سے یہ نعمت آپ نہ چھینے ابد تک مجھ پر یہ نعمت قائم رکھے گا کہ میں محبت سے آپ کو پکار کروں مجھے یہ آپ کا نارا مستانہ اس قدر لذیذ اور عزیز ہے کہ آپ مجھ سے مجھے جو ہے ہمیشہ کے لیے عطا کرنا تا ابد جانا چنی کی بات جز بدی کرے خیش مشغولم مکن جز بدی کرے خیش مشغولم مکن از کرم ہزرے تم مکن از کرم ہزرے تم ذلم آپ کہہ رہے ہیں کہ جز و ذکر مشغول اللہ آپ نے اپنی یاد کے سوا مجھے کسی اور کام میں مشغول ہونے ہی نہ دی آپ کی یاد مجھ کو اس قدر عزیز ہو کہ مجھے دنیا معافی کا معافیا کا نہ ہو اور جو بذکر ذکر شیش مشغول مکم از کرم از عشق معذول اللہ اپنی عشق و محبت سے میری شامت عمل کی وجہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے میری غفلت کی وجہ سے پر اللہ آپ مجھ سے یہ نعمت نہ چھینے اپنے کرم سے کیونکہ ہم تو نالائق ہیں ہم تو کام ہی کے کرتے رہتے ہیں گناہ بھی کرتے رہتے ہیں آپ کو ناراض کرتے رہتے ہیں ہر قدم ہمارا اگر آپ کی توفیق نہ ہو تو سوئے سفر ہے جہنم کی طرف سے اگر آپ کی توفیق نہ ہو تو لیکن اے اللہ چونکہ آپ کریم ہیں اور نالائقوں پر گناہ گاروں پر بھی کرم فرماتے ہیں آپ کے کرم سے ہم فریاد کرتے ہیں کہ آپ ہم سے مہربانی کرتے ہیں یہ عشق و محبت کی جو دولت ہے ہم سے چھینیے گا اب گرم مشکل مادر اپنے سے ہمیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر ہر غیر ہر Oh Oh no! no! Oh no!